ونعوذ بالله من من شرور ومن ومن سيئات يهده الله الله الله فلا فلا مضل له له هادي وأشهد وأشهد أن أن لا إله إلا ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق ماہ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 شامعین نوجوان ساتھیوں یہ ہم نے سورت سور احداب کی آیت نمبر اکیس پڑھی جس میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نبی لحاظ خان کے اسوے کو اپناتے ہیں نبی کے اسوا اپنانے ہی میں ہماری فلاح ہماری کامیابی ہماری نجات ہے لیکن ہر انسان کو اسوے رسول نصیب نہیں ہوتا وہ بڑی مخصوص لوگ ہیں جو رسول کی پیروی کرنے کی توفیق پاتے ہیں رب العالمین نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله لمن حسنه لمن كان يرجو الله ويوم الاخر اللہ الله كثيرا یہ تین شرطیں جس کے اندر پائی جائیں گی اپنے اندر یہ تین چیزیں پیدا کرے گا وہی اس رسول کو اپنائے گا اور اسی کو اتباع رسول کی توفیق من جانب اللہ کی ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے لمن اللہ جو اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہو اور جس کو یہ تڑپ ہو جس کو یہ فکر ہو کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے جس انسان کو یہ فکر ہوگی اور یہ تڑپ ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو نبی کے اسرے کو اپنائیں گے کیوں اس کو معلوم رہتا ہے کہ سوائے نبی کے اسرے کو اپنائے ہوئے کوئی اور دوسرا راستہ اللہ کی ردا حاصل کرنے کا نہیں کل کل تم تو ہے پورا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع اور پیروی کرو دوری کرتے ہیں اللہ نے ساتھ رمایا شاخ جو یوم آخرت کو نجات چاہتا ہے جو قیامت کے دن نجات چاہتا ہے حشر کے میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حساب کتاب کو آسان کریں نبی کی شفاعت نصیب فرمائیں گناہوں کی مفرت اور بخشش کریں اور جہنم سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ اس کا نئے آمان اسے دائیں ہاتھ میں دے جس کو اس چیز کی فکر ہوگی وہی نبی احترآم کا اسوا اپنائے گا کیوں اسے معلوم ہے کہ آگ کی نجات صرف اللہ تعالیٰ نے نبی الحرآم کی اتباع پر رکھی ہے نبی کا طریقہ جس نے چھوڑ دیا وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے تیسری شرط یہ وا کر اللہ سیرا جو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ تینوں شرطیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں پہلی شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی فکر ہو نمبر تین آخرت کی کامیابی کا خیال اور فکر ہو نمبر تین خوب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو لقد كان لكم في رسول اس وقت لمن كان يرجو الله وَيَوْمَ الْآخِرِ آخر اللَّهَ كَثِيرًا کا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق بھی فرمائی یہ مہینہ جو چل رہا ہے ایام جو چل رہے ہیں یہ تمام ہم مسلمانوں کے لیے بحت اور مسرت اور اسی کے ایام ہیں کہ ایک سال ہمارا اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی اور آفیت کے ساتھ گزارا اور اب ہم قریب ایک نئے سال میں قدم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا آنے والا راضی ہم مسلمانوں کے خیر و برکت کا امن امان اور سکون راحت کا سل بنائے ہمارے اسلامی سال ہجرت سے شروع ہوا کرتا ہے اسی لیے ہمارے سال کو ہجری سن کہا جاتا ہے دو سال چلتے ہیں عام طور ایک میلادی یا عیسوی اور دوسرا ہجری ہے عیسوی اور میلادی کا درج مطلب ہے حضرت عیشا علیہ السلام شام کی ولادت سے عیسائیوں نے جو تاریخ مقرر کی ہے اسی تاریخ کو عیسوی یا میلادی کہا جاتا ہے لیکن ہماری اسلامی تاریخ ہمارا اسلامی سال کسی کی ولادت اور پیدائش نہیں شروع ہوتا وہ نبی علیہ السلام کے ہجرت سے شروع ہوتا ہے مسلمانوں کے ہجرت سے شروع ہوتا ہے اسی لیے ہمارے اسلامی سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے ہجرت سے اس کو جوڑا گیا ہے ہجرت ہے کیا آج کے درس میں دنیا کے اندر بہت بڑا انقلاب اور مسلمانوں کے عروج اور ترقی کی تاریخ ابتدا ہجرت سے ہوتی ہے اس لیے آج ہم اشتار کے ساتھ ہجر کے مطابق کچھ باتیں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق فرمائیے جب یہ رہی سلاس شام آپ تمام حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ مرغا میں پیدا کیا چالیس سال مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور سر سے نوازا اور تقریباً نبوت میں جانے کے بعد تیرہ سال تک یہ شام مدت المکرمہ میں زندگی گزارے اور برابر لوگوں کو اسلام کی داد دیتے رہے دو بادار بڑے لگا کرتے تھے سالانہ ان کے دو اور دو میرے ایک سو کے مجاز تھا اور دوسرا ذل مجنہ تھا یہ دونوں عرب کے یہ دونوں بازار مکے میں پورے عرب کے لوگوں کا ہوا کرتا تھا سارے عرب کے لوگ اکٹھا ہوتے نبی علیہ السلام شام نے جب دیکھا کہ مکے والے ہمارے اوپر دعوت میں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے پابندی لگاتے ہیں تو نبی السلام نے باہر جانے والے تاجروں کے پاس ان بازاروں میں جا جا کر کے گھوم گھوم کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام دینا شروع کیا اور آپ فرماتے یا الناس اے لوگوں قولوا قولوا لا لا اله اله الا الا الله الله تفلحوا تفلحوا يا ايها الناس تملكون بها بها العرب وتذل لكم العدم اے اے دنیا عرب کے لوگوں اور اے ہمارے قوم کے لوگوں قولوا لا الا لوگ یہ سارے تمہارے بابا اور تمہارے ساری درگاہیں اور تمہاری یہ ساری بت جو ہیں چاہے لات ہو یا الزا ہو ہو یا اور ہوبر ہوں یہ تین سو بزرگوں کی مورتیاں جو تم پوجا کرتے ہو ان کو رد کرو ان کو دو اور دنیا میں آج تم سب سے زیادہ ذریع ہو سب سے زیادہ غریب ہو سب سے زیادہ تم پریشان ہو کہ زندگی گزارتے ہو میں تمہیں ایک کرما بتاتا ہوں وہ قبول کر لو یا الناس اے لا الہ الا اللہ تفرحو لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس بات کا اقرار کرو تم ما نیا یعبد آباؤکم تمہارے باپ دادا بلا دلیل حجت مورتوں کی عبادت کرتے ہی میں آئے ہیں سب کو ترک کر دو ایک اللہ شریف کی عبادت کرو اگر تم نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت جو میں دے رہا ہوں اگر تم نے قبول کر لیا تو یاد رکھو تمہاری غربت تمہاری ذلت تمہاری تمہارا و محتاجگی اور تمہاری یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی تب لے کو بے حل عرب تب لے بولا بحل بے حل عرب اس کلمے کی برکت سے پورے عرب کے تم بادشاہ بن جاؤ گے پورے عرب کے تم مالک بن جاؤ گے ساری قومیں تمہاری رعایا بنائے گی رزم اور سارے عجم کے لوگ جتیا اور ٹیکس دے کر کے دے تمہیں اور ٹیکس کر کے وہ زندگی ماریں گے عربوں پر تمہاری حکومت ہوگی اور عجموں پر بھی تمہاری حکومت ہوگی اور اگر تم نے یہ قبول کر لیا اور خود پرستی کو ترق کر دیا یہ تو دنیا میں تمہیں دے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت ادا کرے گا اے عرب کے لوگوں میری کو قبول کرو ہے لیکن جب یہاں جندا والے تھے لوگوں کے پاس جاتے کاروباری لوگوں کے پاس کھڑے ہوتے بزنس اور دکانداروں کے سائے کھڑے ہوتے اور جیل سے آپ دعوت دیتے یا اللہ آپ دعوت دیتے لے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک انسان گورا چہرہ ہے ایک صحت مند محمد آئی ہے آتا ہے اور زور سے پتھر کر کے مارتا ہے کہنے والے پر یعنی نبی پر اور کہتا ہے لوگوں یاد رکھو لا تو سچ اس کی باتیں نہیں مارنا توحید قبول نہیں کرنا لات اور عزا کو نہیں چھوڑنا باپ دادا کے دین کو ترک نہیں کرنا خبردار کے انسان جھوٹا ہے تمہیں بے دین بنانا چاہتا ہے اس کی بات کو قبول نہ کرو نہ پتھر کھاتے لہو لہان ہو جاتے اور اپنے دست مبارک کو ہام رکھتے اور آگے بڑھ جاتے اور دوسرے بچے میں جا کر کے پہنچتے اور کہتے یا لا الہ الا تفلحو لوگوں نے پوچھا یہ آگے والا شخص کون ہے اور پتھر مارنے والا بدبخت کون ہے تو لوگوں نے بتایا کیا یہ ہے یہ آگے جو پتھر کھاتے ہیں لہرحان ہیں اور لوگوں کو توحید کی لات دے رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ ہے محمد ابن عبداللہ ہے ایک دن ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کو رسول و پیغمبر بنایا ہے یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور پیچھے والا انسان ان کا سگا چچا ہے جو ان کو پتھر مارتا ہے اور لوگوں سے کہنا خبردار ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کرنا پھر عرب کے لوگ کہتے گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں اگر ان کا چچا انکار کر رہا ہے تو اس کا مطلب چچا ان کے حالات کو اچھی طرح سے جانتا ہے یہ جھوٹ بولنے والا انسان اس طرح سے کہہ کر کے ان بازاروں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا جب آپ سے مایوس ہو گئے تو آپ موسم حج میں جب حج کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے تو نبی یہ ہے حاجی مقدمہ میں عرفات میں مسلم میں جو کھیلے لگائے رکھتے تھے نبی چپ کے چپ کے رات کو ان کے پاس جائیے رات کی تاریخی ہے تنہائی ہے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں نبی جا کر کے ان کے کھیل کو پھرتے جب آدمی باہر نکلتا تم کون ہو تو آپ کہتے میں کون ہوں ہم سے پوچھو میں اللہ کا قصور ہوں ہمیں اللہ نے پیمان دے کر کے بھیجا ہے اب تم سے اگر سننے کی آر ہو تو ہم کچھ باتیں تم سے کہنا چاہتے ہیں سارے لوگ گھبرا دیتے ایک دن نبی السلام اتفاق ایسے ڈھونڈتے ہی رات کی تاریخی میں مینا کے میدان میں حاجیوں کے قافلے کو ٹکرا کھیلے کی جب پیٹی تھی والے نکلے کہا کون ہو آپ سے آپ نے پوچھا کون ہو کہا لوگ ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں ہم سب لوگ بنو نجار ہیں نبی رہے پرارتھنا نے پایا آپ لوگ ہمارے ننہیال کے رہنے والے ہیں آپ سے ہمارا بڑا گہراتا ہے پوچھا آپ کون ہیں کہا میں محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا چاہتے ہیں کہا کہ اگر آپ آنے کے اندر آنے کی اجازت دیں تو ہم بیٹھ آپ سے کرنا چاہتے ہیں لوگوں نے کہا کیجیے آپ اندر داخل ہوئے تاریخی میں بیٹھے اور کہا اللہ نے ہم کو رسول پیغمبر بنا کے کے بھیجا بھیجا ہے ہے اور ایک ایک دعوت کلا لے کر یا ایک اللہ کی عبادت کرنے لگو ساری دنیا تمہارے تمہارے شیر اور ماں زندگی گزارے گی تم کو دنیا میں بچا حکومت اور قوت اور طاقت حاصل ہوگی ساری دنیا تمہاری رعایا بنے اور آخرت میں تمہیں جنت میں نہیں یہ بات نبی رہی کے لوگوں نے قبول کیا اس طرح سے اسلام مدینے کے اندر پہنچنے لگا اگلے سال میں اور زیادہ آئے تیسرے سال اور لوگ آئے نبی علیہ السلام میدان میرا میرا کے اندر حاجیوں کے پاس دادا کے کہتے اللہ یہ اللہ ہو یہ دونوں مکے میں آباد تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے ہجرت کی ساری تیاریاں موجود ہیں ہر کس کے انتظامات ہو چکے ہیں لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک آپ ہجرت نہیں کریں نگر کو سلام کے پاس شبرئی مہینہ ہے اور شبرئی امین نے حکم دیا اجازت دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اجازت مل گئی ہے اب آپ ہجرت کر کے ہجرت کر جائیں نبی السلام نے پوچھا جبرائیل امین سے ذرا بتائیے ہمیں اکیلے ہجرت کرنا ہے یا کوئی ساتھی بھی ہمیں نصیب ہوا جبرائیل امین نے کہا اللہ نے ابو بکر کو آپ کا ساتھی بنا دیا ہے اسی لیے ایک بڑی عبرت و نصیحت جو ہم نے قرآن پاک کی کی آئے تلاوت نبی علیہ السلام کا ہر عمل جب یہ نبی سن کا مختار اور کردار آپ کی سیرت یہ ہمارے لیے اسوا ہے ہمیں بھی ویسے اپنانا چاہیے ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنانا چاہیے جو نبی علیہ خان نے کیا ہے یہ ہجرت کے واقع تھے جو ہمیں بہت بڑا سبق ملا وہ یہ کہ ہمیشہ آدمی کو ایک دیندار نیک ساتھی اختیار کرنا چاہیے اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی فکر ہونی چاہیے ذرا سوچے نبی ہے ساتھ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ہمارے اکیلے جانے کوئی ساتھی بھی ہے ہمارے ساتھ ہمیں کوئی ساتھی ملے گا جی رہی نبی نے کہا اگر میں آپ کا ساتھی ابو بکر کو مقرر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نیک سبیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رکھی فرمائی آج ہمارے نوجوانوں نوجوانوں میں چاہے بچے ہو یا بچیاں سارا جو پیدا ہوتا ہے غلط محبت اور غلط دوستوں کے آیا کرتا نبی صاحب نے ساتھ روایا اندر والا نے خرید ہی آدمی اپنے دوست کے مانند ہوتا ہے عربی شاعر کہتا ہے کسی آدمی کے اچھے یا برے کا پتہ لگا ہے تو آدمی سے نہ پوچھو بلکہ آدمی دوستوں کو دیکھ لو اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا آنا جانا اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے نبی صاحب نے فرمایا ہر ہمیں ساتھی ملنا چاہیے اور ابکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ مقرر کیا خان کو ہجرت کی مکمل اجازت مل گئی سب سے پہلے آپ رات کو مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے صدیق اکبر نے بیمار بار کیا تھا کہ رسول اللہ آپ جب ہجرت چلیں گے ایک دن کبھی ایک ساتھ سارے پوچھا اے ابو بکر یہ دو دنیا تم نے بہترین قسم کی کیوں مال رکھی ہے ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ایک تو آپ کے لیے پال رکھا ہے کہ اللہ ہجرت کی اجازت دے دے گا تو یہ بہتر کی آپ کو میں دے دوں گا اللہ تعالیٰ مجھے دوری کے لیے پال رکھا ہے اس امید میں میں نے پال رکھا ہے کہ اونٹنی آپ اجرت والی اونٹنی کے ساتھ پال رکھے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارا یہ میرا یہ عمل پس پڑے اور ہجرت سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے ساتھ کر دے اسی لیے میں نے دو پال رکھی ہیں نبی رہے رات کی طرح یہ بہتے اور ابو بکر صدیق کہا اب وقت آ چکا ہے اور فوری طور پر تیاری کرو نبی رہے نکلنا چاہے کفار مکہ نے ایسے کر رکھا تھا ان کو بھنک پڑی تھی کہ آج رات کو محمد سلم جب سوئے تھے تو سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے رات کو سوئے اور صبح دروازے کے باہر آئے ایک ساتھ مل کر قتل کر دیا جائے مکے گھر کبھی ایک نوجوان تلوار کر کے کھڑا ہوا ہے نبی علیہ کو پتا چل گیا تھا آپ نہیں علی رات اپنے بستر پر آپ سوئے نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور اے علی ہماری جگہ تم سو جاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ سالانو سو گئے جب سارے دشمن تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چڑیا اونچی کر کے دے رہے ہیں کہ آج نبی نکلیں گے اور صبح ہو رہی اب نکلیں گے اب ہم قتل کر دیں گے آپ کا صبح ہو گئی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے نہیں کیوں وہ نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈالا حضرت علی کو بستر پر لٹایا نبی رہے تو پہلے پہلے بڑے انتظامات میں نے کہا کر رکھے تھے جب گھر سے باہر نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور جانے وقت اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسے اسما جیسی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کر ساری مشکلات دور ہو جائیں حضرت آسما بن کبھی اور حضرت آشا تو چھوٹی تھی دوڑ دوڑ کھانا پیار کر رہی کہ پتا نہیں باپ کہاں جائے گا رسول اللہ کہاں جائے گے بھوکے مرے گے کہاں جائے گے فوری طور کھانا تیار کرنا شروع کی رات کو کھانا تو تیار کر لیا لیکن اب ناشتے دام نہیں مل رہا تھا ہر فاطمہ آسما ادھر دوڑی ادھر دوڑی اندھیرے نہیں بھی زیادہ بات نہیں کر سکتی گھبرائی ہی نہیں کھانا تو تیار کر لیا کپڑا ملا نہیں مل رہا تھا یہ کمر بند کی عورتیں جو کپڑا باندھتی تھی کپڑا باندھتی تھی اسی کڑے کرتے اسما نے نکالا اور میری بہن نے اس کو پھاڑ کر کے دو ٹکڑے کر دیے اور پھر اسی میں کھانا لپیٹ دیا کھانا لپیٹ دیا کھانا پیٹ دینے کے بعد حضرت اسما کہتی حضرت آشا کہتی اب میں دیکھ میری بڑی بہن اپنے کمر میں باندھنے والے کپڑے کو پھاڑ کر کے کھانا تو اس نے باندھ دیا ہے لیکن اور چیزیں دسترخوان ہے اور چیزیں کہیں نہیں مل رہی ہیں بڑی دوڑ دکھی تو میری بہن کہتی آئسا یہ آدھا کپڑا جو ہے چلو اوپر سے لپیٹ کر کے باقی چیزیں اس میں ڈال دیتی ہیں اسی وقت سے حضرت کا لقب لکڑی نے قائم کر گیا باپ چلا گیا باپ چلا گیا صبح ہوئی اندھا دادا تھا اور جا کر کے تاکوں کو ہے الماریوں کو کھوتا ہے کہ ابو بکر سامان خزانہ کہاں رکھتے تھے جا کر کے ہر تاک ہر اماری ڈھونڈ ڈالا لیکن کہیں ذرہ برابر ایک درہم بھی نہ ملا اب بوڑھا رادا وہ بھی انڈا ہے دو دو نواز دو دو پوتیاں ہیں اور پوتے ہیں اب پریشان کی ہار میں کہاں سے ان کی پرورش کروں گا کہاں سے ان کی دیکھ بھال کروں گا آپ تار مجبور ہو کر کے روتا ہوا اپنے بیٹیوں کو بڑا کہنے لگا سنا اے میری بیٹی تمہارا باپ جتنا خزانہ تھا تمہارا باپ ابو بکر سب لے کر کے چلا گیا گیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتی ہیں اور انہوں نے کہا نہیں والد دادا جائے گی ہمارا کچھ نہیں تھا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں آپ نے دیکھا کبھی ابو صدیق اکبر دوڑ کر چلے جاتے ہیں نبی رہتا شام پریشان کہ آخر ابو بکر آگے کیوں بھاگا جا رہا ہے کہتے ابو بکر کیا ہوا پھر آپ دیکھتے ہیں ابو بکر بڑی تیزی کے ساتھ بھگتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہاتھ ہوئے اور لمحے بھر میں پھر پیچھے کی طرف دوڑ کر کے گئے ابو بکر کہاں بھگے جا رہے ہمیں تنہا چھوڑ گئے ابو بکر پھر پلٹ کر کے آئے نبی رہتا شام کی خدمت میں اپنی شکل دکھائی اور پھر آگے بڑھ جاتے بگ جاتے آپ نے پوچھا ہے بابا کیا بات ہے کبھی تو آگے بھر کر کے جا رہا ہے ہے اور کبھی پیچھے بھر کر کے جا رہا ہے کہنے لگا رسول اللہ اصل یہ ہے جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کہیں دشمن نہ بھاگ کر آ کر کے بیٹھا تو آپ کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر کے جاتا ہوں اور پھر جب مجھے خیال ہو رہا ہے آگے تو راستہ محدود ہے لیکن پیچھے سے دشمن نہ بھر کر کے آ رہا ہو تو میں پیچھے دوڑ کے جاتا ہوں تاکہ دشمن آگے سے آ رہا ہو تو خطرہ مجھے مجھے لاحق ہو یا پیچھے سے آ رہا ہے تو خطرہ مجھے لاحق ہو جائے پاس نبی رہے فراج کو صدیق اکبر حفاظت کرتے ہوئے دار ہیرا میں لے کے گئے اللہ عمر کن موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کہاں کہ عمر اے عمر جب اللہ نے تم کو خلافت عطا دیا تم نے بڑے کارنامے کر ڈالے اس موقع پر سدھی عمر فاروق نے غصہ کیا کہا ہے خط خاموش ہونا خبردار عمر نے کچھ نہیں کیا عمر نے کیا کیا سب کچھ تو امت کے لیے ابو بکر نے کیا ہے عمر نے کچھ نہیں کیا اور اللہ کی قسم سن لے عمر ہمارا عمر کا کبھی مقابلہ نہ کرنا عمر کی ساری زندگی کی نیتیاں عمر کی اولاد کے ساری زندگی کی نیتیاں عمر کے کی زندگی زندگی بھر کی نیتیاں عمر اور اس کے پورے خاندان اور قبیلے کی زندگی بھر کی نیتوں کو اگر ایک بڑے میں کھائے تو ابو بکر کی ہجرت والی رات کی نیکی سب پر دادی بنائے ابو بکر کا مقابلہ دنیا میں کون کر سکتا ہے میرے بھائیوں ہونی چاہیے یہ دعا کا بڑا تفصیلی حیرت ناک حادثہ ہے جو ہجرت کا ہے کسی فرصت میں انشاءاللہ شاء اللہ بیان کی جائے گی ابھی کہنا یہ تھا یہ ہجرت جو ہے ہر سال جب محرم آتا ہے تو ہمیں یہی حادثہ یاد دلاتا ہے یہ ہجرت کھیل کود کی نہیں تھی لہو لائف کی نہیں تھی سال گرہ بنانے کی نہیں تھی کسی کا پہنچا نہیں تھا یہ ہجرت کی رات تھی ہجرت کی تاریخ ہے جہاں اللہ نے قبر کو توڑا ہے اللہ تعالیٰ چاہے سورہ توبہ آیت نمبر چالیس کے اندر شاہ فرماتے ہیں یہی ہجرت کی بات تھی یار کرمت اللہ دین کبر سفلا اللہ دنیا میں تمام کافروں کی تمام ساتھوں کو قیامت تک کے لیے ملا دیا تھا وجہ کرمت اللہ اور ہجرت ہی وہی آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلب اسلام کو سر بلندی عطا کیا ہے صرف چھٹی کر لینا کافی نہیں ہے پکنک بنا لینا کافی نہیں ہے سوچنا یہ ہے کہ آخر ہجرت کیوں کیا تھا وہ کیا اس کے اندر خوبی تھی کہ ایک ہجرت کی برکت سے اللہ بشارت دیتے ہیں سر توبہ کی آج نمبر چالیس کے اندر وہ جا رہا کرے بدل نہ دیگا سفر اس دنیا کے تمام کافروں کی اسلام خلاف جتنی سازشیں تھی اللہ نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا کلب اللہ اور اللہ نے اپنے کرنے کو بلند کیا اسلام ہمیشہ بلند رہے گا بشرطے مسلمان بشرتے کے مسلمان آج بھی اپنے اندر ہجرت کا جذبہ پیدا کرے ہجرت کیا ہے آپ دنیا سے گئے اور اب بنا ہجرت اب مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن ایک ہجرت قیامت تک باقی رہے گی وہ کیا ہے شاہ نے پوچھا کیا ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ مومن گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کے ہے